لئیس نے سعید بن ابی سعید سے انہوں نے اپنے والے سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کسی دلیل سے واضح ثابت ہو جائے تو وہ مالک اس پر حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرتا رہے پھر اگر وہ زنا کرے تو اس کو حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرتا رہے پھر اگر وہ تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو اسے فروخت کر دے چاہے بالوں کی ایک ہی کے عوض کیوں نہ بکے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پنتالیس